سب سے زیادہ اور پھر ان سے شیعہ نے یہ چیز دے دی ان کا خیال یہ تھا کہ اللہ کے ذمے ہر حال میں انصاف کرنا ضروری ہے اگر اللہ انصاف نہیں کرے گا تو ظالم مثلا افریقہ میں اصول کا اختلاف جو بین اہل سننا وشیعہ ہے وہ دیکھ لیں ہمارے نزدیک صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا عمل حجت ہے دلیل ہے شریعت اس سے ثابت ہوتی وہ کہتے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ کے قول فریل عمل سے کوئی شریعت ثابت نہیں ہوتی یہ الگ بات ہے کہ ان کی عزت اور احترام کیا جائے لیکن وہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ ان کے قول اور فیل سے شریعت ثابت ہو حتیٰ کہ وہ اس معاملے میں بڑے اور انہوں نے ایک دوسرا اصول قائم کیا اور انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی عدالت ثابت ہو گئی عدالت کے ثابت ہونے کا مطلب بہت بڑا ہے ایسا وقت تھا جب کسی آدمی کے متعلق یہ کہہ دینا کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ جا کر عدالت میں گواہی دے سکے اس آدمی کی ساری زندگی برباد ہو جائے اس کا مطلب ہے کہ یہ آدمی ایسا سچا نہیں اس کے کردار میں ضرور کوئی نہ کوئی ایسا عیب ہے کہ عدالت اس کی گواہی کو نہیں مانتی یہ اتنی بڑی چیز کہلاتی تھی کہ فلاں آدمی کی عدالت ثابت ہو گئی یعنی اہل علم نے یہ فیصلہ دے دیا کہ یہ آدمی معاشرے میں شریف آدمی نہیں رہا بنیاد کیا تھی بنیاد یہ تھی کہ ہر آدمی سچا ہے ہر آدمی ٹھیک ہے جب تک کہ اس کے اعمال ثابت نہ کر دیں کہ وہ برا ہے ہر شہری شریف ہے جب تک کہ اس کے اعمال ثابت نہ کریں کہ وہ خراب ہے جب زوال آیا تو اب حال یہ ہے کہ ہر آدمی بنیادی طور پر بڑے لوگوں کو مرانوں کو نظر آتا ہے کہ یہ بدماش ہے جب تک کہ پولیس کا محکمہ گواہی نہ دے دے کہ یہ آدمی شریف ہر آدمی خراب ہے گاڑی روک کے ایک ایک آدمی کو چیک کرنا ہے ہر آدمی کو چاہے اس بیچارے کو پتا بھی نہ ہو حتیٰ کہ خود پولیس والے کو نہ پتا ہو کہ میں کیوں چیک کر رہا ہوں کئی جگہ گاڑیاں روکتے ہیں اور وہ شیشے سے دیکھتے ہیں نیچے چاروں طرف گھما کے تو ہم نے کئی بار تو پولیس والے سے پوچھا کہ بھائی دیکھتے کیا ہو تو کئی ایک نے کہا کہ جی، کوئی پتا نہیں کیا دیکھتے ہیں اور کئی ایک نے کہا بم دیکھتے ہیں میں نے کہا تو شیشے سے بم نظر آ جاتا ہے اگر بم خط کر لو اندر گاڑی کے جو ڈیسک ہے اس پہ رکھ لیں اور چیز میں رکھ لیں تو پھر اس سیٹ کے نیچے رکھ لوں تو پھر وہ بھی ہنس پڑتا ہے ہم بھی یہ تو اب کچھ تھوڑا سا نرمی ہو گئی ہے وغیرہ یہ ابھی چند سال پہلے تک اس ملک میں یہ حال ہو گیا تھا ایسی وبا پھیل گئی تھی کہ جس آدمی نے داڑھی رکھی ہے گویا بنیادی طور پہ یہ تقریب کار آدمی ہے جب تک کہ گواہی نہ مل جائے کہ آدمی شریف ہے پانچ سو روپے جا کر دے دیجئے سارا شہر آپ کو کہے کہ فلاں فلاں قتل میں اس مقدمے میں ملوث ہے اور بڑے افسر کے ہاں پولیس کے اعلیٰ افسران کے یہاں چلے جائیے پانچ سو ہزار دو ہزار دے دیجئے سرٹیفکیٹ دے دیں گے کہ یہ ملک کا ایک شریف ہے یہ زوال ہے اول دور میں یہ نہیں تھا وہ کہتے تھے ہر آدمی صحیح ہے سوائے اس اس کے کے کہ کرتوت ثابت کرتے ہیں کہ وہ غلط ہے یہی وہ چیز تھی جس پہ اہل سنت والجماعت نے کہا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سب کے سب عادل تھے سب کے سب اچھے تھے جب تک کہ کوئی دلیل ثابت نہ کرتی کہ ان میں کوئی برا آدمی تھا یا برا آدمی تھا معاذ اللہ کوئی ایسا اہل سنت جماعت میں سے نہیں کہتا تھا بہت تھوڑے دو چار گنتی کے افراد جو نہ ہونے کے برابر ہیں لیکن اہل تشریح کے ہاں اصول یہ تھا کہ وہ کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد یہ یہ یہ یہ صحابی تھے جن کی عدالت ثابت ہو گئی تھی وہ شریف آدمی نہیں رہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نہیں رہے تھے عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نہیں رہے تھے جہاں تک کہ شیعہ میں خود جب زوال کا دور آیا ہے پہلے دور میں نہیں بعد کا دور جب ان کا آیا ہے تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ سارے صحابہ رضی اللہ عنہ کافر مرتد ہو گئے تھے سوائے پانچ سات آدمیوں کے باقی سب مرتد ہو گئے تھے حضرت صلی اللہ علیہ کی بیویاں مرتدہ ہو گئی تھیں حتیٰ کہ انہوں نے پھر لکھا لکھنے والوں نے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا مسلمانوں کی ماں ہونا اور بات ہے اور خود اس کا اپنا مسلمان اور مومنہ ہونا اور بات ہے وہ خود مسلمان نہیں تھی اگرچہ مسلمانوں کی ماں لیکن یہ زوال کا دور تھا وغیرہ اصل میں جہاں سے یہ اختلافات شروع ہوئے تھے وہ اصول کے اختلافات تھے صحابہ صحابر اسلام کی عدالت کا ثابت ہونا یہ انہی کے ہاں نہیں خود ہنفیوں میں ابو بکر جساس راضی رحمت اللہ علیہ نے یہ جو لکھی ہے اپنی کتاب اصول پہ اس میں انہوں نے بھی اس بات کو کہا کہ بعض صحابہ رضی اسلام کی عدالت ثابت ہو گئی تھی لیکن کون اس بات کو مانتا ہے اکا دکا چیزیں ہر طبقے میں پائی جاتی ہیں تو یہ جو اختلاف اصولی طور پر چلا تھا اہل تشریح سے وہ کئی چیزیں ایسی ہیں جن میں اہل سنت والجماعت کا اور ان کا آپس میں اختلاف تھا اور ہے لیکن ان کے یہاں علم اٹھ گیا اور علم والے نہیں ہیں ہمارے ہاں بھی علم اٹھا لیکن کئی دو چار پائے جاتے ہیں اور ان کے ہاں تو اتنا زیادہ ہے کہ پورے ملک میں دو چار آدمی ملیں گے جو ان چیزوں کی تشریح کر سکتے ہیں جو تشریحات علم کلام کی اصل میں تو ان کے ہاں چیزیں آئیں ہمارے ہاں بھی آئیں تو اصول میں فرق پڑا جب اصول میں فرق پڑا تو اس کی فروعات میں فرق پڑا ہمارے نزدیک سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ معاذل تھے اور صحابہ رضی اللہ عنہ کا قول فیل اور عمل دلیل ہے حجت ہے اس لیے صحابہ رضی اللہ عنہ کا مسئلہ اور خاص طور پہ جہاں خلافت راشدہ کہا جاتا ہے وہاں پہنچ کے پھر حنفی فکا کہتے ہیں کہ خلافت راشدہ میں یہ فیصلہ ہوا ہے لہذا ہمارے لیے قابل تسلیم حتیٰ کہ کہ اگر آپ دیکھیں جو اختلاف ہیں تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں کیا چیز تھی اس کی ایک مثال دیکھی حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت کو شدید حرام کرا دی اور کتے کی خرید و فروخت کو منع فرمایا بات ختم ہو گئی اب عدالت میں معاملہ آیا اور وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کتے کو پالا تھا اور میں نے اسے سکھایا تھا شکار مثلا حفاظت ایک فوجی ہے وہ کہتا ہے ہم نے اس کتے کو ٹرینڈ کیا ہے اور یہ کتا اتنا ٹرینڈ ہے کہ پلین سے جو سامان اترتا ہے جہاز سے اسے سن کے بتا سکتا ہے کہ اس میں ہیروئن ہے یا نہیں جیسے عام طور پہ یورپ میں ہوتا ہے کتے آ کے سنتے ہیں سامان کو یہاں بھی ہوتا ہے کبھی کبھی اسلام آباد میں بھی تو اب وہ کہتا ہے کہ اس کتے کو میں بیچتا ہوں ایک افسر پاکستان کا کہتا ہے کہ ایسے کتے ہم یورپ سے خریدتے ہیں ایک آدمی حدیث لے کے آ جاتا ہے اور صاحب آپ یہ سودا کر ہی نہیں سکتے اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی کمائی کو شدید حرام قرار دیا ہے تو حرام کا پیسہ لینا بھی جائز نہیں اور دینا بھی جائز نہیں تو آپ یورپ والوں کو جو حرام کا پیسہ دے رہے ہیں یہ حرام کا پیسہ دینا جائز نہیں ہے اس کا کیا جواب ہے نتیجہ یہ کہ ساری جو اسلامی عدل اور انصاف کی چیزیں ہیں اس کو دیکھا جائے گا کہ یہاں پر کیا فیصلہ ہوا اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کتے کے معاملے میں کوئی فیصلہ کیا ہے تو پتا چلتا ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک ٹرینڈ کتا مارا گیا وہ کتا جو تھا وہ پلا ہوا تھا اس کتے کی تربیت ہوئی بھی تھی لوگوں نے اسے سدھایا تھا تو جب کتے کو سدھایا گیا تو اس پہ پیسے لگے رسول اللہ صلی اللہ وسلم نے فرمایا کتے کی خرید و فروخت قطن حرام سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور آپ کتا خریدنے چلے امریکہ سے برطانیہ سے کہ ہمیں اتنے کتے چاہیے تاکہ وہ ہیروئن کو کی اسمگلنگ کو روک سکے ایک آدمی عزیز تاکہ پیش کر دیتا ہے یہ مقدمہ ہے اگر وہ جج اور فیصلہ کرنے والا اس کا تعلق اہل تشریح سے ہے تو وہ تو اصول کی بات کرے گا وہ کہے گا صحابہ رضی اللہ عنہ کا قول اور فیل ہمارے نزدیک حجت نہیں ہے لہذا یہ نہیں ہو سکتا اور اگر اس کا تعلق اہل حدیث حضرات سے ہے تو ان کے یہاں بھی وہی اصول ہے کہ صحابی رضی اللہ عنہ کا قول اور فیل اس کا حجت نہیں ہے اسی لیے تراوی دیکھ لیں آپ پوری امت شریفین شریف بھی بیس بڑھتی ہے وہ کہتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کیا تھا بہت اچھی بات ہے کیا تھا لیکن ہمارے لیے وہ دلیل ہے یہ اصول کا فرق ہے ہمارے نزدیک صحابہ رضی اللہ خاص طور پہ خلافت راشدہ نے جو فیصلے کیے ہیں وہ دلیل ہیں ہم کہتے ہیں بھائی اس کتے کے مسئلے کو حل کرو تو پتہ چلا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک کتا مار دیا گیا تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عدالت میں مقدمہ گیا تو آپ نے فرمایا اچھا اس کتے کو کیوں مارا گیا تو پتہ چلا کہ اس آدمی نے جان بوجھ کے مار دیا ہے وہ جانتا تھا کہ یہ ٹرین کتا ہے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے بیس اونٹ جرمانہ کی ایک کتے کی قیمت بیس اونٹ لگ گئی اگر آج اونٹ ایک لاکھ کا فرض کر لیں تو بیس لاکھ کا وہ کتا پڑا اس کو جرمانہ دینا پڑا ہمارے نزدیک چونکہ خلافت راشدہ خود مستقل ایک دلیل ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین تمہارے لیے ضروری ہے کہ میری سنت کی پیروی کرو خلفاء راشدین جو میرے بعد آئیں گے رضی اللہ عنہ ان کی سنت کی پیروی کرو تو ہم تو کہیں گے جناب آپ امریکہ سے کتے خرید بھی سکتے ہیں بیچ بھی سکتے ہیں اس لیے کہ وہ کتا جو ہے صرف کتا نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک اجرت بھی شامل ہو گئی ہے قیمت بھی شامل ہو گئی ہے اس کی ٹریننگ ہے جس میں پیسہ خرچ ہوا ہے اس فن کو حاصل کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کی قیمت ادا کر دو وہ کہتے ہیں جی دس لاکھ قیمت ہے تو بھی ٹھیک ہے اور کہتے ہیں دو لاکھ قیمت ہے تو بھی ٹھیک ہے یہ اصول کا فرق ہے اس لیے جب اصولی فرق پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں تو ان اصولوں کی بنیاد پر فرقے بنتے تھے اور تھے سارے صاحب علم اہل نشی کے ہاں قدیم زمانے میں جب یہ شروع ہوئے تھے تو اس وقت اہل العدل و توحید کہلاتے تھے یعنی وہ لوگ جو عدل کو قائم کرنا ضروری سمجھتے ہیں اور جو لوگ توحید کے قائل ہیں اس پہ وہ دلائل دیتے تھے سب کچھ اسی طرح آپ دیکھیے اصول کی بات جو یہاں پر اب آ رہی ہے شاہ ولی اللہ محدود دیوی رحمت اللہ علیہ کو اتنی چیزیں لکھنی پڑی کہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں دلی میں بڑا بگاڑ تھا اور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا کمال یہ ہے کہ یہ شخص اس ماحول میں بیٹھ کے لکھتا رہا پڑھتا رہا مجال ہے جو کسی جگہ سے ثابت ہو جائے کہ یہ اس اور فتنوں کے دور میں اتنی بڑی بڑے کام چپ کرتے کرتے صاحب رحمت اللہ کے زمانے میں دلی دو مرتبہ خون سے نہ گئی شاہ صاحب رحمت اللہ کو ساری ہجرت کر کے دلی سے اپنے ہوائی علاقے میں جانا پڑا اس مرتبہ احتکاب وہاں کرنا پڑ گیا گاؤں چلے گئے کتنے دن اور مہینے گزارے کچھ پتا نہیں چلتا سوائے حضرت کے خطوط کے کہ خط کسی کو لکھا ہے تو اس لکھ دیا کہ دلی میں حالت ایسی ہے فلان جگہ ایسی ہے اور میں آ رہا ہوں یا نہیں آ رہا یہ چیزیں باقی کچھ پتا نہیں چلتا ان کے بعد جب شاہ العزیز صاحب محدید رحمت اللہ کا دور آیا تو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے بہت لکھا ہے ان کی کئی تصنیفات میں ذکر ملے گا کہ میں دلی میں ہوں یہ مصیبت ہے یہ مصیبت ہے فلاں بادشاہ آ گیا ہے ان کے معاصر ہیں عبد اللہ رحمت اللہ علیہ کے حضرت مرزا مذہب جانے جانا رحمت اللہ علیہ اور وہ اپنے زمانے میں سلسلہ نقش بندیا کے قیم تھے بہت بڑے لوگوں کے شاہد اللہ رحمت اللہ کہتے ہیں خود ایک جگہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پوری دنیا ایسے دکھائی جیسے ہتھیلی اور اس میں میں نے فرشتوں سے یا کسی سے پوچھا کہ یہ جگہ کون سی ہے تو اس نے کہا یہ دلی ہے اور عجیب اتفاق ہے کہ جتنا مغلوں کو زوال ہوا اتنی روحانیت کو عروج ہوا یہ مغل جو تھے بنیادی طور پر پکے ہنفی اور نقش بندی ان کی تلتا کا پڑے تو جہانگیر لکھتا ہے کہ میری پھوپھی اکبر کی بہن وہ مجھے ہمیشہ ملامت کرتی رہی کہ تم لوگ اب گمراہ ہو گئے ہو تمہارے آبا و اجداد جو آئے تھے فرغانہ سے ترکمانستان سے اور ان علاقوں سے یہ سب پکے نقش بندی تھے اور یہ بیعت کیا کرتے تھے سلسلہ نقش بندیا میں اور ہنفی یہاں تک لکھا کہ ہمارے جد امجد امیر تیمور گورگانی رحمت اللہ کا حال یہ تھا کہ خواجہ نقش بند رحمت اللہ علیہ کے محلے میں ایک دن چلے گئے میر تیمور گوردانی اس وقت بڑے قبر و فر کے بادشاہ تھے تو جب اس محلے میں پہنچے تو خانقاہ شریف میں جو قبرستان اور جگہ جگہ تھیں عورتیں جھاڑو دے رہی تھیں تو بہت دیر اس غبار میں رکے رہے عمرہ نے ارد کیا کہ ہر طرف مٹی اڑ رہی ہے اور ہوا گرد آلود ہو گئی ہے سانس میں دشواری ہے چلے چلے انہوں نے کہا خواجہ بہاؤدین نقش بند رحمت اللہ علیہ کے مزار سے جو مٹی اٹھتی ہے یہ سانس لوں اور میرے اندر چلی جائے یہ میری ساری سلطنت سے اچھی ایسے پکے نقش بندی اسی لیے جہانگیر نے ایک جگہ لکھا ہے کہ میری پھوپھی مجھے ہمیشہ یہ تانا دیتی رہی یہاں تک کہ میں نے ایک آدمی کو بلایا اور میں نے کہا نقش بندی سلسلے میں مجھ سے بیٹھ ہو جاؤ میں کسی کو کہہ سکوں کہ اپنے خاندان کا بھرم کا حل رکھا حنفیت ان میں ایسی تھی یہ تو جہانگیر جب گیا ہے ہمایوں جب گیا ہے ایران شیر شاہ سوری کی شکست کھانے کے بعد تو ایران میں اس وقت ہر طرح سے غالب آ چکی تھی اس کا حال یہ تھا ایران کی شیعت کا کہ شاہ عباس نے تہران سے مشہد آٹھ سو میل بادشاہ تھا اپنے زمانے کا شاہ جہان بادشاہ کے ٹکر کا آدمی تھا اس آدمی نے آٹھ سو میل ننگے پاؤں حضرت امام رضا رحمت اللہ کے مزاج پر چل کے گیا پیدل حاضری جا کے اسے نظر مانی تھی کہ اگر حکومت مل جائے تو جہاں بھی ہوں گا حضرت کے مزار پر پیدل ننگے پاؤں ڈالی لے کے گیا آپ کو ڈالیاں دیکھ کے ہم تو ہنستے ہیں نا کہ یہ کیا ہے اور کیا ننگے پاؤں جا رہے ہیں اس بادشاہ کا یہ حال تھا کہ آٹھ سو میل وہ ڈالیاں لے کے گیا اور جا کر اس نے نظر اپنی چڑھائی یہ جب تہمات کے ہاں گیا ہے اور جا کے اس سے پنا لی ہمایوں نے تو اس نے اپنی بیٹی سے گئی داماد تھا پکا نفی اور نقش بندی ہمایوں پریشانی میں پڑ گیا شادی بھی ہو گئی اس نے آتے ہوئے شیعہ علماء کو کتاب کر دیا شیعہ علماء نے ہندوستان میں پہلی مرتبہ جب قدم رکھا تو پھر ان کے آگے اولادیں اور یہ چیزیں شروع ہوئیں یہاں تک کہ دو چیزیں ایسی ہو گئیں کہ انہوں نے ہمایوں کو جب شیعہ بنانے کے لیے دعوت دی اور تعلیم کی چیزیں پیش کی کہ معاویہ ایسے تھے ایسے تھے یزید کو حکومت کیوں مل گئی تھی تو ہمایوں نے تنگ آ کر اس وقت دیکھا کہ پورے عالم اسلام میں اس سب سنیوں میں کون ان کے امام تو پتا چلا کہ حافظ ابن حجر مکی یہ ابن ابن حجر حجر دو ہیں ایک ہے صحیح بخاری کے شاعر رحمت اللہ علیہ تو بہت قدیم ہے ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ زندہ کے مکہ مکرمہ میں اور پورے عالم اسلام میں ان کے علم کی شہرت تھی اس نے خط لکھا معایوں نے جیسے معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں مجھے آپ لکھیں کہ کیا ہے تو انہوں نے اس خط کے جواب میں پوری کتاب لکھ بھیجی الخیرات الحسان کے نام تو ہمایوں کے لیے وہ کتاب بہت بڑا دفاع بن گئی اور وہی شیت تھی جو آتی رہی آتی رہی علماء آتے رہے اب تک کسی نے اس موضوع کو لکھا نہیں چھیڑا اس لیے کہ اب تو فارسی ختم ہو گئی اسکولوں اور کالجوں کا تو ہونا کیا اب ہمارے مدارس سے بھی فارسی ختم ہو گئی اور اس فارسی کو ختم کرنے کا نتیجہ یہ انقلاب کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کا فارسی میں ترجمہ کیا تھا ایرانیوں کے لیے سورہ فاتحہ کا کا ترجمہ اب تک ان ملتا ہے بڑی کتابوں میں اس وقت سے سے لے کے کے اب تک کم کم بارہ سو سال کا سارا علم جو فارسی کا تھا ہم نے اور ہماری نسلوں نے ہاتھ نہ بچے فارسی پڑھے نہ انہیں پتا چلے شاہ اللہ نے کیا لکھا الفسانی رحمت اللہ نے کیا لکھا ان سے پہلے لوگوں نے کیا لکھا گتنا فارسی تو یہاں کی عام روزمرہ کی زبان تھی فارسی بڑے بڑے شرفا کی زبان تھی آپ کبھی اس دعوت نامے کو دیکھیں جو اندرا گاندھی کی ماں کے لیے لکھا گیا نہرو نے جب شادی کی ہے تو نہرو کا شادی کا جو کارڈ ہے وہ فارسی زبان میں لکھ کے انہوں نے تقسیم کیا ہے سب کو بلایا فارسی زبان میں دعوت دی اس لیے کہ فارسی تو شرفا کے یہاں پڑھی جاتی اب وہ علمی نہیں رہا اب بچہ جب فارسی نہیں پڑھتا تو فارسی کی کتابیں جتنی بھی اچھی ہوں شیخ احساسی اور شیرازی سب بے کار ہو گئے اور ان کا تو رونا کم ہے جو یونیورسٹی اور کالج میں اصل اچھا رونا ان کا ہے کہ مولویوں نے فارسی کو فارغ کر دیا مدارس سے اور بچوں کے لیے پورے علم کی ایک راہ بند ہو گئی نتیجہ یہ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کی فکر الفسانی سر ہندی رحمت اللہ علیہ کی فکر اور اس نہج پہ جو علماء چلے ہیں سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی پوری تحریک فارسی میں ان کے خطوط اور تعلیم کو کون پڑھے اور کون جانے یہ لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں اور اسی کا نتیجہ یہ نکلا کہ خمینی جنہوں نے ایران میں انقلاب جن کا امام خمینی کا مشہور ہوا یہ لوگ اصلاً کشمیری تھے اور کے والد کشمیر ہی سے پڑھنے کے لیے گئے تھے نجم اور پڑھ کے وہاں سے واپس آئے تھے پھر انہوں نے اپنے بیٹے کو بھیجا کمینی صاحب کو یہ پڑھنے کے لیے گئے یہ سب کشمیری ہیں اور فارسی بولتے تھے اور پھر اس کے بعد جب ہندوستان کے حالات خراب ہو گئے کشمیر کے تو کمینی یہاں سے کم چلے گئے اور کم جا کے ان کے والد چلے گئے ہوں گے لیکن بہرحال بنیادی طور پر یہ سب لوگ اسی خطے کے تھے نقش بندی بھی تھے یہ مغل سورانی بھی تھے یعنی پکے ہمیں بھی تھے دوسری طرف شیعہ بھی تھے اور شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے اس ماحول میں بیٹھ کے لکھا کہ شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بیٹے اور یہ سب لوگ جو تھے باقی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کے بیٹے وہ اس ماحول کی شکایت کرتے ہیں شاہ ولی اللہ رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے پوری دنیا اللہ تعالیٰ نے ایک دن تہجد کے وقت ایسے دکھائے جیسے ہاتھ کی ہتھیلی تم دیکھتے ہو اور دلی میں اس وقت بائیس خانقاہیں تھیں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ حضرت مرزا بدر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ شاہ آفاق صاحب رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ جن کے خلیفہ ہوئے مولانا فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ اور مولانا فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ سے بڑے بڑے اکابر اور مشاہیر کی بیعت تھی حضرت سید ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ کے والد ان سے بیعت تھے مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ کے والد گنج مراد آباد سے بیٹھے تھے گنج مراد آباد جو تھا وہ مرکز بن گیا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے اور وہ خلیفہ تھے شاہ آفاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دلی میں بائیس خان پائے تو حضرت فرماتے تھے میں نے دلی کو جب دیکھا پوچھا یہ کون سا شہر ہے ان کا دلی اتنی روشنی اتنے اللہ کو یاد کرنے والے کہ ان میں سے بعض لوگوں کے دل ٹمٹماتے چراغ تھے اور بعض دل اتنے نورانی تھے اور سب سے زیادہ نور سورج کی طرح ایک دل تھا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ آدمی کون ہے دلی میں تو میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے یہ دل کس کا ہے تو انہوں نے کہا یہ مرزا مظہر جان جانا تو مجھے اس سے اندازہ ہوا کہ دلی میں کتنی بڑی ہستی موجود ہے اور شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کا اپنا یہ حال تھا جاتے تھے سے مجدد ہندی رحمت اللہ علیہ کے مکتوبات سمجھنے کے لیے خان کا اور جا کر حضرت نظام مدر جانے جانا رحمت اللہ کہتے ہیں کہ حضرت یہ خط سمجھاتے ہیں مجدد رحمت اللہ لکھا کیا ہے تو مرزا مدر جانے جانا رحمت اللہ علیہ سب کی تقریر کرتے تھے سب کچھ سمجھاتے تھے اور شاہ اللہ رحمت اللہ علیہ اس علم کے باوجود اتنا کچھ جاننے کے باوجود خوشی خوشی اٹھ کے چل پڑتے تھے جانے جانا رحمت اللہ کبھی کبھی مریضوں سے فرما دیتے ہیں کہ شاہ صاحب کو بھی سمجھ نہیں آئی دیکھنا پھر ایک دن آئیں گے ہم سے پھر سمجھنے کے وہاں کوئی فارسی عربی کا مسئلہ تھوڑا ہی تھا کہ وہ فارسی نہیں جانتے تھے عربی نہیں جانتے تھے پڑھے پڑھائے تھے سب اس کے باوجود وہ جہاں جس جہان کی بات کرتے تھے حضرت مجد الفطانی رحمت اللہ آج کے خطوط اتنی گہری چیز ہے لیکن اب نام بھی سننے میں نہیں آتا شاہد علیہ کے ہاں آپ کو یہ شکایت ملتی ہے وجہ اس کی یہ کہ اس واقعے میں بڑی عبرت ہے بھائی ہمیشہ اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے مولوی کے لیے علم سے بڑی آفت کوئی نہیں علم جو ہے نا یہ ہستی کا سبق دیتا ہے کہ میں ہوں میں ایسا اچھا میں ایسا اچھا میں نے اتنا پڑھ لیا مجھے اتنا کچھ آتا ہے کچھ نہیں ہے اگر اللہ کا فضل ایک لمحے کے لیے ہٹ جائے نواب قمر الدین تھے کمر الدین سمجھ لیجیے نواب شاید نہ ہو اور شاہ رحمت اللہ علیہ سے بیت ہو گئے سونی پت کے تھے ایک تو یہ پانی پت ہے نا دوسرا علاقہ ہے سونی پت وہاں کے اور ان کی شاہ ولی اللہ رحمت اللہ کے ہاں کی ایک خاتون وہاں بیاہی ہوئی تھی تو اس اعتبار سے یہ لگتے تھے شاہ ولی اللہ علیہ وغیرہ ان کے وہ لڑکا آیا حضرت سے اس نے پورا پڑھا جو حضرت سے پڑھانا تھا پھر بیت ہوا پھر مرید ہوا پھر سلوک طے کیا یہاں تک کہ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے اسے خلافت دے دی اور شاہ صاحب رحمت اللہ کی خلافت ہوئی ان کے خاندان میں شادی ہوئی سب کچھ ہوا اور قمر الدین ایسا وقت آ گیا جب شیعہ اور دین کو ہی برباد کر دیا اور قمر الدین نے جا کر حضرت شاہ ولی اللہ ریلوی رحمت اللہ علی کی کتاب اضالت یعنی خلافت الخلفاء کا رد لکھا یہ حال ہو گیا اللہ کا فضل اگر انسان سے ہٹ جائے نا تو یہ علم اور پڑھا لکھا کچھ کام نہیں آتا اس لیے جو دعا ہے نا کہ لا لال ہی کرنا یہ بڑے کام کی چیز ہے کہ عرب جب آپ نے ہمیں ہدایت عطا کروا دی تو اللہ آپ اس کو چھین نہ لے کبھی کبھی آدمی کوئی ایسی حرکت کر بیٹھتا ہے کہ اللہ کا فضل ہٹ جاتا ہے اور سارا علم بجائے ہدایت کے گمراہی میں تبدیل ہو جاتا ہے انہوں نے قمر الدین صاحب نے پھر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا رد لکھا اجارت الفقا کا خلافت راشدہ کے خلاف پوری کتاب لکھی اس کتاب کا ایک نسخہ کاندلے میں ہم نے دیکھا اور انہی کے خاندان کے سونی پت کے ملتان آ کے آباد ہو گئے تھے ہم ابھی کوشش میں ہیں کہ ان سے کسی طرح وہ نسخہ پوچھے وہ کہاں گیا اس کی کوئی نقل ہے لکھا کیا آخر شاہ رحمۃ اللہ کے رد میں اور یہی وہ چیز ہے جس کو محدود سیلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ جو انہوں نے کتاب لکھی ہے نا میں اس کے بالکل پہلے صفحے پہ حضرت لکھتے ہیں کہ دلی میں کوئی گھر ایسا نہیں یہاں جہاں پر ایک نہ ایک آدمی شیعہ نہ ہو گیا فرماتے ہیں دلی میں کوئی گھر ایسا نہیں رہا یا ایک نہ ایک آدمی نے شیئر اپنا اختیار کر لی ہو اس لیے میں اس چیز کو لکھ رہا ہوں کہ کیا کیا ہمارے اصول ہیں اور کیا چیز شاہ اللہ اللہ علیہ نے نے انہوں اپنے زمانے کا یہ تذکرہ اتنا نہیں کیا جتنا شاہ عبد العزیز صاحب رحمت اللہ علیہ نے کیا اور ہوا یہ کہ جب کتب خانے برباد ہوئے جب علم اٹھ گیا تو پھر جو جاہل تھا جو کیا کہیں بالکل جس نے تبلے اور سرنگی میں بھی زندگی گزاری تھی نا اس نے کہا ہم کی سید اور اس نے دین سے بچنے کے لیے شریعت اختیار کر لی اب جو شریعت میں جہالت نظر آتی ہے یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں اہل علم کم ہو گئے پڑھے لکھے لوگ کم ہو گئے مگر نہ ان میں جو اہل علم تھے پچھلی صدیوں میں پائے جاتے تھے باقاعدہ کتابیں لکھتے تھے بحث مباحثے ہوتے تھے حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اتنا شریعہ لکھی ہے شیعہ اس وقت تھے انہوں نے حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کا ایک رد میں نے دیکھا بائیس جلدیں لکھی شاہ صاحب رحمت اللہ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ لیکن زبان آیا بدل تحریر پہ تو زبان مجموعی اعتبار سے آیا شیعہ پہ بھی آیا اور ادھر بھی آیا ہمارے یہاں تو چلو پھر کچھ رکاوٹ ہو گئی کہ لوگوں نے لکھنے پڑھنے میں حصہ لیا اپنے بچوں کو مدارس میں بھیج دیا اور پیسے دیے تو کچھ علماء تیار ہو گئے اور ادھر یہ حال بھی نہیں تھا لیکن یہ بات ہم کر رہے ہیں سن سینتالیس سے پہلے کی سن سینتالیس سے پہلے جتنے پڑھے لکھے لوگ کسی بھی مکتبہ فکر کے آئے مثلاً شیعہ حضرات میں سے مفتی جعفر صاحب کے گزرا والا میں وہ تشریف لے آئے یہاں اجتہادی خاندان کے حضرات سے وہ تشریف لے آئے تو رابی خاندان کراچی میں آ گئے یہ سارے تشریف تھے لیکن پڑھے لکھے لوگ تھے ان کے خاندانوں میں علم چل پڑا اور جب ان کا انتقال ہوا تو وہاں ساری جگہیں خالی ہو گئی اب پاکستان بننے کے بعد کوئی اتنا پڑھا لکھا شیا ابھر کے سامنے آیا اور جتنا تقسیم سے پہلے کے سرمایہ کے ساتھ تھا ہمیں کوئی نظر نہیں آتا ٹھیک یہی حال بریلوی حضرات میں بھی ہوا ہے کہ ان کے ہاں جو خود وہاں سے پڑھ کے آئے تھے بریلی سے ہندوستان کے مدارس سے ہزب الحناف لاہور والے تھے پنڈی میں وہاں عارف اللہ شاہ صاحب قادری تھے کراچی میں بٹ دار جو ہے یہ مفتی نعیم الدین صاحب جو ان کے تھے نعیم الدین صاحب کے والد حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ سے تھے پھر انہوں نے وہ بیت توڑی اور احمد اللہ خان صاحب سے بیٹھ ہوئے پھر خلافت ملی کراچی میں دارالہ جو ہے یہی نظرات کا قائم کیا ہوا ہے ان میں بھی جو بڑے بڑے لوگ تھے وہ وہیں سے پڑھ کے آئے تھے حضرات میں جتنے مفتی حضرات تھے بڑے بڑے لوگ دارالعلوم کے مفتی حضرت خانوی رحمۃ اللہ مدنی رحمۃ اللہ شاہی یہ سب ہندوستان سے ہی پڑھ کر یہاں آئے تھے جماعت اسلامی میں مودودی صاحب وہاں حیدرآباد دکن اور پھر دلی میں پڑھ کے آئے تھے اور مودودی صاحب نے منطق پڑھی تھی خیرآبادیوں سے آبادیوں کی منطق کیا کہنے مولانا کا پاس قلم تو تھا خیر آبادیوں کی منطق کا سہارا لے کے مولانا نے اسلام کو اتنے عقلی فلسفے کے ساتھ لکھا کہ ہزاروں لوگ ان کے پیچھے چل پڑے یہ سب ہندوستان کی کمائی تھی آپ آج جب جا کے سوچیے گا جب سے پاکستان بنا ہے تقسیم ہوئی ہے ہم میں سے کسی بھی مقصد نے کتنے علماء پیدا کیے ہیں جو یہیں پیدا ہوئے ہیں یہیں پلے بڑے ہیں اور یہیں انہوں نے علم حاصل کیے اور وہ کچھ نہیں کہتے جو بندی مکتبہ فکر میں ایک تفسیر قرآن کریم کی ایک تفسیر ایسی نہیں ہے جو پاکستان میں علماء نے لکھی ہے معارف القرآن مفتی شفیع صاحب رحمد اللہ کی تو وہی کا سرمایہ تھا یہاں پیدا نہیں ہوا مولانا کاندنی صاحب کی معارف القرآن ہے تو یہ وہیں کا سرمایہ ہے مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ نے جو تفصیل لکھی تھی وہ بخیر لکھ کے بھی ہندوستان سے ہی لائے تھے سب وہی کا سرمایہ ہندوستان کا کسی کے پاس جو کچھ بھی تھا ہم نے اس ملک کو بنا کر کیا کیا لاکھوں کروڑوں اور اربوں روپے آئے کتنے اہل علم کسی بھی طبقے میں پیدا ہوئے جب اہل علم پیدا نہیں ہوئے تو سینتالیس میں ذرا سن لیجئے غور سے پچاس میں جو مولوی اور مفتی اس وقت تھا چالیس برس کا سن پچاس سے اسی تک تیس برس ہوئے نا تو تیس سال کے اندر اندر وہ تو بےچارے ستر سال کی عمر میں پچہتر سال کی عمر میں پہنچ کے انتقال کر گئے اب جو نئی نسل آئی نا سن اسی کے بعد یہ پڑھے لکھے تو اتنے تھے نہیں جوش اور جذبات کے دیوانے اس کے بعد جو طوفان اٹھے ہیں اس ملک میں اس کی بنیادی وجہ ایک یہ بھی تھی کہ کسی بھی مکتبہ فکر کے پاس ٹھنڈے مزاج کے سنجیدہ پڑھے لکھے لوگ باقی نہیں رہے جس نسل نے آ کے انچاس میں بڑھا پچاس میں بڑھا ساٹھ میں بڑھا سن اسی کے آتے آتے وہ بیس تیس سال کے ہو گئے تو جوانی تھی نا وہ ٹکراؤ پیدا ہوا وہ علم کی سنجیدگی نہیں آتی اس لیے یہ جتنا سرمایہ تھا کسی بھی طبقے کا یہ وہیں سے آیا ہوا تھا ملک جب بنا تو یہاں پر علم کے لیے وہ سنجیدہ طبقہ اور وہ لوگ جو اٹھتے قرآن کریم کی تفصیل لکھتے حدیث لکھتے حتیٰ کہ حدیث حضرات ان میں جو بڑے بڑے لوگ تھے انڈیا سے آئے ہوئے تھے وہ وہیں کے پڑھے لکھے تھے اس لیے کہ پوری تہذیب تھی پاکستان بنا ہی ان علاقوں میں جہاں تہذیب بنتے بنتے بھی اور دو تین سو سال لگے اس لیے شاہ اللہ محدود رحمت اللہ علیہ کے بعد شاہ عبد العزیز صاحب اللہ علیہ آگے پھر آہستہ آہستہ جب تقسیم ہوئی ہے تو لوگوں کو جو مذہبی طور پہ گمراہ تھے پہلے سے ہی اور نہ نماز نہ روزہ نہ کسی فرقے سے تعلق جب پاکستان آئے تو انہوں نے کہا جی ہم شیعہ ہیں تاکہ سارے دین سے جان چھٹ جائے محرم میں دس دن ماتم کر لو فرض کر لو ایک لمحے کے لیے اگر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ فرض کرو دس محرم کو شہید نہ ہوئے ہوتے تو پھر یہ عبادت کیا کرتے ہیں وہ تو اللہ کی شان تھی خدا کی مشیت تھی کہ نام رضی اللہ محرم کو شہید ہو گئے اگر وہ نہ شہید ہوئے ہوتے تو پھر سارا سال کیا عبادت کرتے ان جاہلوں کی بات کر رہا ہوں جو اب ہمیں دیکھنے میں آتے ہیں ان کے پڑھے لکھے لوگوں کی بات نہیں کر رہا ان کے بھی بہرحال جو پڑھے لکھے ہیں وہ پڑھے لکھے ہیں ان کا احترام ہے ان کی عزت ہے تو یہ یہ قضیہ اور سانیہ پیش آیا کہ جو وہاں پر ڈھول بجاتے تھے مراسی پہ وہ جب سندھ میں آئے کراچی میں آئے تو شاہ صاحب ہو گئے یا یہ بہت مہربانگی تو پہلے پہلی نسل حیدری ہو گئی اور اگلی جو نسل آئی وہ پھر سید ہو گئی پہلے نام کے ساتھ حیدری لکھ دیا چھوٹا سا کہ ہم حیدری ہیں اب کسی کو کیا پتا کہ ہے یہ کیا ذات ہے ان کی کیا بات ہے کہاں سے آئے ہیں اگلی جب آئی بچوں کو شاہ صاحب نے حیدری صاحب نے کرایا تو شاہ صاحب لکھ دیا یہ فلاں شاہ صاحب یوں نصب نامے بھی برباد ہوئے علم بھی برباد ہوا خاندانی لوگ بھی بیچارے پریشان ہوئے اور حاصل وصول کچھ یہ جو اختلافات علم اور جہالت کی بنیاد پر شبلی اللہ رحمت اللہ علیہ چونکہ اس سے بھی پیچھے گئے عبد العزیز صاحب احمد اللہ سے بھی پیچھے گئے ان کے علمی انداز سے جب وہ بات کرتے ہیں تو شاہ صاحب احمد اللہ علیہ نے جد اللہ کی بالغ میں بہت گہری بات کی ہوا یہ کہ جس ماحول میں وہ رہتے تھے دلی میں اللہ تعالی ہندوؤں کے ہاں براہ راست کام نہیں کرتا ہندو نبوت کے قائل نہیں تھے اللہ نے بندے کو کیسے رہنمائی دی مسئلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں اہل کتاب یہ بڑی غور سے عام بات سمجھنے کی ہے خدا اتنا انصاف کرتا ہے اتنا انصاف کرتا ہے کہ اللہ نے وہ لوگ جو مشرق تھے انہیں اور اہل کتاب دونوں کو الگ الگ کر دیا خدا نے سب کو مشرک نہیں کر دیا نہ سب کو اہل کتاب کیا اللہ کہتا ہے کہ جو اہل کتاب ہیں وہ تمہاری دوستی کے اور نرمی کے زیادہ مستحق ہیں بنسبت مشرقین کے کیونکہ مشرق جو ہے بنیادی طور پر رسالت کو نہیں مانتا اہل کتاب رسالت کو مانتے ہیں مشرق تقدیر کو نہیں مانتا اہل کتاب تقدیر کو مانتے ہیں مشرق حلال اور حرام ذبیر کا اللہ کے نام پہ ذبح کرنا یہ نہیں مانتا اہل کتاب مانتے ہیں مشرقین نکاح کے قائل نہیں ہیں اہل کتاب قائل ہیں یہ کئی فرق جو مشرقین اور اہل کتاب میں ہے نا اللہ نے اس لیے کہا کہ اہل کتاب اللہ کو معلوم تھا کہ اسلام نے کیا دین نے چلنا ہے اللہ نے کہا تم اہل کتاب کی عورتوں سے انکار کر سکتے ہو اور اہل کتاب کے ذبیعے کو کھا سکتے ہو مشرقین کو خدا نے یہ رعایت نہیں دی اس لیے کہ مشرقین ان سے زیادہ بدتر ہیں اپنے کفر سوال یہ اٹھا کہ اللہ نے اپنے تک پہنچنے کے لیے مخلوق کے ذریعے مخلوق کی رہنمائی کیا اہل کتاب ہم قرآن کو ماننے والے تورات انجیل زبور اس کو ماننے والے سب نے کہا کہ اللہ نے فرشتے بھیجے اور انبیاء علیہ والسلام بھیجے نتیجہ یہ کہ ہم نبوت کے قائل عیسائی یہودی بھی نبوت کے قائل ہم کتابوں کے قائل وہ بھی قائل ہم بھی وہی کے قائل وہ بھی قائل معاملہ نکھر گیا صاف ہو گیا اب بھی اب زبور اٹھا کر دیتے ہیں قرآن کریم میں ایک سو چودہ صورتیں ہیں نا زبور میں ایک سو پچاس صورتیں ہیں اور یہ نہیں ہے کہ کچھ آج ہم انکشاف کر رہے ہیں ہمارے جو پرانے علماء تھے وہ ان چیزوں کو پڑھے ہوئے تھے بہت پڑھے ہوئے تھے پرانوں کی تو خیر بات ہی الگ ہے حضرت شاہ عبد العزیز صاحب محدید رحمت اللہ کے جو حال تھا کمال ہے کمال ہے اس خاندان پہ اللہ نے جو کہا ہے نا قرآن میں کہ اللہ نے ان اللہ صفا آدم و نو اور اللہ نے آدم کو چنا اور نو کو چنا ابراہیم عمران اللہ نے ابراہیم کے خاندان کو چنا اور عمران کے خاندان کو چنا پوری کائنات میں ہدایت کے لیے ہندوستان میں یہ آیت کسی پہ فٹ بیٹھتی ہے تو شاہ رحمت اللہ کے خاندان ہے اللہ نے اس خاندان کو چن لیا کہ ان کا ایک ایک فرد ہدایت کا ممبا بنے مختصر قصہ ہے کرتے ہیں جب عیسائی دلی میں آئے تو انہوں نے آ کے بادشاہ کو چیلنج کیا ملکہ برطانیہ نے بھیجا تھا اور ملکہ کا خط آ گیا بادشاہ کا خط آ گیا انگلینڈ سے کہ اسلام صحیح نہیں ہے اور میں کچھ لوگوں کو بھیج رہا ہوں اور مجھے آپ کی آخرت کی فکر ہے بادشاہ سلامت مہربانی کریں آپ عیسائیت کو بھی کریں بادشاہ بیچارے کو کیا پتا عیسائیت کیا اور یہ چیزیں کیا اس نے کہا عیسائی پادری آئے ہیں اور دلی میں جو ان کا جواب دے سکتا ہو اسے لاؤ شاہد خاف صاحب رحمت اللہ علیہ سے بڑا عالم اس وقت دلی میں واقع ہی نہیں تھا لیکن شاہد خاط صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ایک مصیبت یہ تھی کہ علماء دلی ان کے حسد میں مبتلا سب نے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ میں کمزوری کیا تھی کمزوری کیا ہر آدمی میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے حضرت کی زبان میں لکنت بھی بول نہیں سکتے تھے تیزی سے بچپن سے ہی پیدائشی طور پہ تھا ایسا دلی کے مولویوں نے شاہد خاص صاحب رحمت اللہ کا نام لکھ دیا کہ انہیں اور اس لیے لکھا کہ شاہد خاص صاحب پادریوں کے مقابلے میں جب ہار جائیں گے تو اس خاندان کا بھرم ٹوٹ جائے گا ہم بادشاہ کو کہہ سکیں گے کہ جناب پادری تو ہم ہیں پادریوں کے مقابلے میں ہمیں بلانا چاہیے شاہد خاق کا جو اتنا نام ہے یہ کچھ نہیں خیر بادشاہ نے شاہد خاک صاحب کو بلایا دربار میں اور جب آمنے سامنے بیٹھنے کا وقت آیا تو شاگردوں نے بہت شاہد خاک صاحب سے رات جا کے حضرت یہ تو نہیں کہا حضرت آپ کی زبان میں لکنت ہے پادری اور آپ ایک دوسرے کے شاع نشان نے ہم خود آپ کے کس لیے ہم نے حضرت آپ ہی سے پڑھا ہے ہم ان پادریوں کو جواب دیں گے انہیں بتائیں گے کہ ہدایت کیا ہے یہ چیزیں کیا ہیں آپ نہ چاہیے خاک صاحب رحمت اللہ نہیں مانے جب شاہ صاحب صاحب رحمت اللہ علیہ دکھ گئے تو لکنت کے ساتھ ہی لیکن انہوں نے تو رات جب ان کے حوالے دینے شروع کیے تو پادری حیران رہ گئے کہ کوئی آدمی ہندوستان میں ہم سے بھی زیادہ پڑھا لکھا ہے ان چیزوں ہار گئے بادشاہ بڑا خوش ہوا اسی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جو بادشاہ کی عادتیں ہوتی ہیں سب کچھ کیا تو دلی میں جن لوگوں نے ان کا نام دیا تھا نا شاہد صاحب صاحب رحمت اللہ علیہ کا حسد کی وجہ سے باہر کھڑے بڑے پریشان تو شاہ صاحب رحمت اللہ جو آئے تو انہوں نے دو باتیں کی انہوں نے کہا بولیے تم نے میرا نام اس لیے دے دیا تھا کہ میں بول نہیں سکتا لکنت ہے تو میں ہار جاتا مگر تم نے یہ نہیں سوچا تھا کہ لوگ یہ نہ کہتے کہ پادریوں کے مقابلے میں ہاتھ ہار گیا تاریخ میں یہ لکھا جاتا کہ عیسائیت کے مقابلے میں اسلام ہار پر میں یہ نہیں سوچا تھا انہوں نے کہا حضرت چلیے ہم سے جو غلطی ہوئی یہ بتائیے یہ سورات آپ کو ایسے زبانی یاد کہتے ہیں یہ فر پر سارے والے تو انہوں نے کہا تمہیں پتا نہیں ہے ہمارے نانا صاحب محدث محدس رحمت اللہ علیہ نے جب ہم قرآن پاک شروع کر رہے تھے بچپن میں اسے سمجھنا اور پڑھنا تو نانا نے کہا میرے بچوں اب ہندوستان میں انگریز آ گئے اور یہ انگریز بڑے حکمت کے ساتھ کام کرتے ہیں اب بر شریر کی جان بڑی دیر سے گی تو مجھ سے بچوں پہلے تورات پڑھو انجیل پڑھو تک میں تمہیں سمجھاؤں کہ خدا کا کلام کیسا ہوتا ہے پھر قرآن پڑھاؤں گا کہ تم کل کو ان پادریوں کے مقابلے میں کام کر سکو پر واضح ہمارے نانا نے بچپن میں ہی ہمیں تورات انجیل پڑھا دی یہ تو ان کی بات ہے پہلی صدی دوسری صدی ہجری کے علماء قطاضہ رحمت اللہ علیہ نے لکھا ان یہ قول الفان میں سیوتی رحمت اللہ علیہ نے پہلی جلد بھی نقل کر دی ہے کہ قطادہ کہتے تھے کہ زبور میں ایک سو پچاس صورتیں کنہ نہ تحت آپس میں بات چیت کیا کرتے تھے تفسیر جب قرآن کی پڑھتے تھے تو ہم کہتے تھے زبور میں ایک سو پچاس صورتیں اب تک آپ زبور دیکھ لیں اس میں ایک سو پچاس صورتیں اور زبور میں کتنی آیات ایسی ہیں جن کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا کلام ہے اللہ نے فرمایا نا ویپو تفاؤں ویوفو نظور اور انہیں چاہیے کہ جب حج کر لیں تو اپنے جسم کا میل پچھائے دور کریں اور اپنے ولیف نظراؤں پر نظر کریں قربانی کریں ٹھیک یہی الفاظ زبور میں اب بھی مل جاتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ تم جانوروں کو میرے حضور میں ذبح کرو اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نظر مانتے ہو اسے پورا کرو قرآن میں کتنی جگہ آتا ہے اللہ رحیم ہے ٹھیک یہی جملہ آپ کو اب بھی زبور میں مل جائے گا کہ اللہ رحیم ہے زبور میں مل جائے گی وہ بہت سی آیات جو قرآن کریم میں ہیں یہ سب کچھ کیا ہے اس لیے کہ اہل کتاب نے جتنی بھی اپنی تورات ضبور اور انجیل میں تعریف کی ہے اس کے باوجود ان کے ہاں اب تک قرآن کے مطابق آیات ملتی ہیں جس کو پڑھ کے اندازہ ہوتا ہے آپ انجیل اور تورات میں یوسف علیہ السلام کا خواب پڑھ لیں یوسف علیہ السلام کا خواب جو انجیل میں آیا ہے کہ ایسے میں نے دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا گیارہ ستارے ہیں یوں سجدہ کر رہے ہیں اور قیدیوں نے خواب حیرت انگیز حد تک تک اب وہ خواب آپس میں ملتے کتنا بدلیں گے خدا کی کتاب کو کچھ نہ کچھ اس کو پڑھ کے پتا چلتا ہے کہ یہ دونوں نہریں کیا قرآن کیا کیا انجیل اصل سمندر کے ایک ہی ہے بدلنے والے نے بدلا ہے اور بہت کچھ بدلا ہے لیکن اب تک اس میں خدا کا حضور پایا جاتا ہے وہ قرآن کی آیات کے مطابق آیات کی تعلیم پائی جاتی ہے شاہ ولی اللہ اللہ علیہ اس کو فرق کرتے ہیں اہل کتاب کو اور بت پرستوں کو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے مخلوق کی رہنمائی کے لیے کیا ہم اہل کتاب رسالت کے قائل نبوت کے قائل ہم نے کہا اللہ کسی کو چنتا ہے نبی بناتا ہے بھیجتا ہے مخلوق کی رہنمائی ہوتی ہے علیہ السلام جتنی مشرق اقوام ہیں مکہ مکرمہ کے مشرقین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے مشرقین جو ان کے مخالف تھے موسا علیہ السلام کے مشرقین ان کے زمانے کے اور روح علیہ السلام کے مشرقین یہ سب کے سب اتنے اتنے زیادہ اتنے زیادہ عقل میں کم ہوئے ہیں کہ انہوں نے یہ مان لیا کہ اللہ نے اپنا ایک اوتار زمین پر بھیج دیا ہے یہ نہیں مانا کہ خدا نے کسی پر وہی کی وہ کہتے ہیں خدا کبھی بھی نبی نہیں بھیجتا <coughs> خدا بھیجتا ہے اپنا اوتار یعنی ایک انسان کے روپ میں خود خدا آ جاتا ہے اسے وہی اختیارات حاصل ہوتے ہیں جو خدا کو ہوتے ہیں اسی لیے ہندوؤں کو دیکھیے نا ان کے خداؤں کے دس دس ہاتھ بیس بیس ابھی ابھی یہ دن انہوں نے منایا نا راون کا راون جو ان کے ہاں برائی کا دیوتا سچا جاتا ہے پورے ہندوستان میں سے جلاتے ہیں ہندو اس اس کو کو آگ لگاتے ہیں ہمارے یہاں رمی ہوتی ہے نا حج میں رمی کرتے ہیں پتھر مارتے ہیں شیطان کو کیونکہ شیطان برائی کی علامت ہے ہندوؤں کے ہاں راون ہے اور راون کو سارے جلاتے ہیں راون کو اب ہو گیا ہے چونکہ سکھوں کا اثر ہو گیا پچھلے زمانے میں یہ راون ہوتا تھا نون تھا رے جو آگے آتی ہے پنجابی سے یہ اس وقت بہت تھوڑی تھی لیکن لامن تھا اور اس اس کے کے مقابلے میں لکشمی کے لیے وہ بہت کچھ مناتے ہیں یہ سب جس کے دس ہاتھ ہیں ایک خدا ایسا ہے جس کے پچاس ہاتھ ہیں یہ سب کچھ وہ کہتے ہیں اللہ نے اپنے جیسا ایک آدمی بھیج دیا نبوت کے قائل نہ ہوئے رسالت کے قائل نہ ہوئے نتیجہ کیا نکلا ہم جو قائد ہوئے درمیان میں فرشتوں کے رسالت کے نبوت کے یہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا کمال ہے اس کو سمجھنا چاہیے ہم جب رسالت نبوت اور ان چیزوں کے قائد ہوئے تو ہم نے مانا یہ سارے خدا کے اختیار نہیں رکھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام ساری عزت اور احترام کے باوجود اللہ نہیں تھے اللہ اللہ ہے اور بندہ بندہ ہے بابا دونوں میں کوئی دونوں میں کوئی کوئی ذات میں صفات میں کہاں اللہ اور کہاں کوئی بندہ انہوں نے کیا کیا مشرقین نے شاہ صاحب جس ماحول میں رہتے تھے دلی میں انہوں نے درمیان کے جو اللہ کے اور بندے کے واسطے تھے فرشتے جنات نیک جنات انہوں نے ان کو بھی خدا مان دی یہ ہے فرق اس لیے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ اللہ جب میں فرشتوں پر بار بار جو زور دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ فرشتے ہوتے ہیں فرشتے ہوتے ہیں فرشتے ہوتے ہیں ہندو فرشتوں کے قائل نہیں ہندو خداؤں کے قائل تو بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو فرشتوں کو جب مانو گے تو مخلوق مانو گے نا نبیوں کو جب مانو گے رحمۃ اللہ وسلام تو مخلوق ہی مانو گے نا تو یہ ساری مخلوق ہے خالق کی بات یہ الگ ہے اسی لیے عالمگیری میں عقیدے کے باب میں لکھا ہے کہ اللہ کبھی اپنے درجے سے اتنا نیچے نہیں آتا کہ مخلوق میں مل جائے اور مخلوق کبھی اپنے درجوں سے اتنا اوپر نہیں اٹھتی کہ اللہ بن جائے اگر کوئی شخص اس کا قائل ہو تو کفر کا اس کرتا ہے یہ جزیا جو لکھا ہے اس کی اصل سب ہندوؤں پہ بڑھتی ہے کہ ہندو کہتے ہیں اللہ اتنے نیچے آتا ہے اتنا نیچے آتا ہے کہ اپنی مخلوق میں خدا ہی بن جاتا ہے چنانچہ ہندو اب تک برہمنوں کو پنڈتوں کو خدا مانتے یہ بدھسٹ جو شروع ہوا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس نے برہمنوں کو جب دیکھا نا کہ یہ خدا بن کے بیٹھے اسلام کو بہت بڑا فائدہ بر صغیر میں ایک یہ بھی ہوا کہ ہندو پنڈت خدا بنے بیٹھے تھے اور ان کے پجاری بھی وہ عام عوام کے اسلام جب آیا تو اس کے چھوٹے طبقوں کو کہا کہ تم اور تمہارا پنڈت دونوں برابر ہے کوئی ذات پات کی تفریح نہیں انہوں نے کہا سبحان اللہ یہ ایک عجیب مذہب آیا ہے کہ ان میں ان میں پیغمبر علیہ صلاح کے دیکھنے والے صحابہ بھی اور تابعین کی اور تابعین اور ایک عام آدمی ہم سب ایک جگہ بیٹھ کے کھاتے ہیں وہ بھی گناہ کرتا ہے تو اسے سزا ملتی ہے ہم ذرا غلط کریں ہمیں بھی سزا ملتی ہے اسلام کو یہ ایڈوانٹیج بدل شریف میں پہنچا اور لوگ بڑا بھڑ ہندو مسلمان ہوئے کیونکہ وہ برہمنیت سے بڑے تنگ آئے ہوئے تو شاہ صاحب رحمت اللہ اس لیے بار بار یہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے فرشتے ہیں کوئی بھی مخلوق ہے مخلوق اللہ اپنی ذات و صفات میں یکتا ہے یہی وہ اثر ہے توحید کا ان کی جو ان کے پوتے شاہ اسماعیل شہید ظاہر ظاہر اللہ میں ہوا اور تقویت لکھی گئی اور تقویت میں اللہ کی ذات اس کی توحید اس کی صفات پر وہ جو اتنا زور دیتے ہیں نا وہ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ ذرا مسلمانوں کو ڈھیلا چھوڑا تو انہوں نے اپنی بھی پیروں کے کو خدا بنا لینا ہے جس طرح ہندوؤں نے بنایا ہے تو انہوں نے صاف کہا کہ علیہ السلام سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی بڑے درجے کے ہیں ہم ان کی معاذ اللہ نقص شان کا تصور بھی نہیں کر سکتے لیکن یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم انہیں خدا مانے اللہ اللہ اور ہے اس لیے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس تمیز کی بعد عبارت کو دیکھیے وہ کہتے ہیں یاد رکھو کہ ملائے اعلیٰ کے فرشتے جو ہیں ان کی تین قسمیں ہوتی ہیں قسم پہلی قسم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ ان نظام الخیر یا والے علیہم دنیا میں جتنے نیکی کے کام ہیں یہ رشتے آ کر کرتے ہیں کا سو پیدا کیے گئے ایسے جسم رشتوں کے جو نور سے بنے ہوئے تھے بے منزلہ کنار موسا ایسے ہی جیسے موسا علیہ السلام کو آگ نظر آئی تھی نا اور حقیقت میں وہ نور تھا انہیں آگ نظر آئی تھی نفیا نفوسن کریمہ تو جو تجلی وہاں خدا کی پڑی تھی موسا علیہ والسلام کو دیکھنے میں جو نظر آئی تھی وہی نور ہے جس نور سے خدا نے فرشتوں کو پیدا کیا گیا وقسم من اور دوسری قسم ہے کا و مزاج بخارات لطیفہ من من دنیا میں جو چار عناصر کام کرتے ہیں آگ پانی ہوا مٹی ان چاروں کا خلاصہ ان چاروں عناصر کی انتہائی انتہائی لطیف صورت ان چاروں عناصر کا جو ست اور نچوڑ تھا اس نے یہ چاہا کہ اللہ کی طرف سے اس میں قید رکھا جائے شدید البافر بہ اور یہ پانی مٹی آگ اور ہوا ان چاروں میں جو کریم نکالی ہے جو انتہائی درجے کی چیز تھی اس نے یہ چاہا کہ اس کو رو ملے تو تعالیٰ نے دیکھا کہ یہ سارے چاروں عناصر کا ست فور ایلیمنٹ کا ست اور نچوڑ اور کریم جو نکلی ہے یہ چاہتی ہے اسے روح دی جائے تو اللہ نے اس میں نور پیدا کر دیا اس لیے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کا خیال یہ ہے کہ اس سے خضر علیہ السلام یہی چیز ہے ان کا خیال یہ ہے کہ خضر ایسے پیدا ہوئے وہ قسم نفوس انسانیہ اور پھر اللہ نے کچھ روئیں ایسی بنا دی قریبت المعاقد من الملع اعلیٰ وہ روئیں اتنی پاک ہیں اتنی نیک ہیں اتنی اچھی ہیں کہ دنیا میں آتی ہیں تو ہمیشہ خیر کے کام کرتی ہیں ذالت کامل کام منجیا اور ہمیشہ وہ نیکی کے کام کرتے رہتے ہیں وہ انسان ہی ہوتے ہیں لیکن ان کی زندگی <clears throat> بلوغت سے لے کے موت تک تم دیکھو گے ہر وقت خیر خیر اچھائی کے کاموں میں لگے رہتے ہیں یہ جو روئے تھی نا یہ جو روحیں ہوتی ہیں جو بالعموم خیر کے کام کرتی ہیں حتیٰ بڑے حد انہا جلابی وہ ابدانیاں یہاں تک کہ ان کی روح سے جب جسم کی چادر اتار کر پھینک دی جاتی ہے مٹی میں مل گئے قبر میں چلی جاتی ہے جسم کی چادر یہ جسم کی چادر جل کے خاک ہو جاتی ہے یہ جسم کی چادر اتر جاتی ہے اور وہ روح خالص اصل صورت میں جب سامنے آتی ہے فن سلکت فی کے تو وہ بھی اللہ ان فرشتوں کے ساتھ ملا دیتا ہے تین قسم کے فرشتے ہو گئے وہ من ہوں اور وہ جو روح ہوتی ہے انہیں یعنی فرشتوں میں سے گری جاتی ہے پہلے فرشتے وہ جو اللہ نے تجلی سے پیدا کیے دوسرے فرشتے وہ جو اس ساری کائنات میں جو ایلیمنٹس اور عناصر ہے کیمسٹری والے پڑھتے ہیں نا ایلیمنٹس کو وہ کہتے ہیں ان کے سب سے جو چیز پیدا ہوئی ہے اب وہ کیا چیز ہے اس نے چاہا کہ خدا کا فیض اس میں آئے اللہ نے اپنا فیض اس میں بھیج دیا روح بھیج دی یہ خضر علیہ السلام اس سے پیدا ہوئے اور تیسرے وہ جن کو تم دیکھتے ہو زندگی میں ان پر نیکی اور ہمیشہ چھائی غالب رہتی ہے یہ روئیں جو ہوتی ہیں یہ جسم کی چادر اتار کے پھر انہیں فرشتوں میں جا کر مل جاتی ہیں یہ تین قسم کی چیزیں حضرت نے بتائی تشریف کی آئندہ کریں گے لیکن ایک ایک خواب ہے <clears throat> اس سے اس مسئلے کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے اس خواب سے کوئی چیز ہم ثابت نہیں کر رہے یہ گمراہی کی باتیں جو خوابوں سے چیزیں ثابت کریں اصول کتاب و سنت سے ثابت ہونا چاہیے پھر اس کی وضاحت میں آدمی کوئی خواب ہے تو الگ بات خواب اور مثالیں چیزیں ثابت نہیں کرتی خواب اور مثالیں چیزوں کو واضح کر دیتی یہ جو ہے نا کہ بعض یوں ہی ایسی ہوتی ہیں کہ ساری زندگی نیکی کے کام کرتی رہتی ہیں اور جو ہی جسم کی چادر ہٹی اللہ انہیں فرشتوں میں داخل کر دیتا ہے اور وہ جا کر ملائے اعلیٰ میں داخل ہوتے ہیں اور ملائے اعلیٰ میں قوموں کے فیصلے ہوتے ہیں حضرت مدنی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے استاد شیخ محمود حسن رحمت اللہ کو خواب میں دیکھا جنہیں انگریزوں نے مارٹا میں قید کر دیا تو اس نے میں نے دیکھا حضرت کو خواب میں تو ملائے اعلیٰ میں فرشتوں کے ساتھ کھڑے ہیں ان فرشتوں کے ساتھ جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھا رکھا ہے وفات کے بعد میں نے روح کو دیکھا وہاں تھی اور اللہ کے عرش کا پایا پکڑ کے رو رہے تھے بار بار کہتے تھے اللہ انگریزوں کو ہندوستان سے نکال یہ ہے وہ پاک اس سے مدد ملتی ہے ہمیں کہ پاک روحیں جو ہوتی ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں اور دنیا میں آئے ہوتے ہیں صرف انسان کے لبادے میں ساری زندگی خیر اور نیکی کے کام کرتے رہتے ہیں جس سے روح نکلی اور یہی وہ چیز ہے جو صوفیہ کہتے ہیں نا کہ انسان اپنی موت کے بعد زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے زیادہ اس میں قوت آ جاتی ہے تو قوت ایسی آ جاتی ہے کہ رسائی ہو جاتی ہے وہ پھر اللہ سے دعا مانگتا رہتا ہے تو اس نے نے انہوں دیکھا رام رائم اللہ کہ وہ وہاں پہ کھڑے مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہندوستان سے نکالتے تو چونکہ ذہن فکر سوچ سیاسی تھی نا وہاں جا کر بھی جو رشتے کا کام کرتے ہیں اللہ نے رو کو باندھا لوگوں سے پوچھنی ہے بھائی اگر ہم اسے عشاء کے بات کر دیں تو کیا وجہ اس کی یہ ہے کہ باتیں کہ یہ بیان کرنی ہوتی ہیں لوگ آپ لوگ ہی بس آتے ہیں اور کوئی نہیں آتا اس لیے کہ علمی باتیں ہوتی ہیں نا تو ہر ایک کی ہوتی بھی نہیں کبھی عشاء کے بعد ہونا اتوار کے دن یہاں کوئی چیز ہوتی کوئی چیز اگر ہم اسے عشاء کے بات کر دیں تو پھر مجھے آرام سے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ مل جائے گا جتنی بھی بات کرنی ہوگی دو گھنٹوں سے تو کم نہیں ہوگی لیکن یہ ہے کہ آزادی مل جاتی ہے نا اب آگے اب عشاء سوا سات ساڑھے سات ہو جائے گی آج کتنے بجے او آج ساڑھے سات ہے تو آئندہ سوا سات ہو جائے گی تو آٹھ پونے آٹھ بھی شروع کیا تو پھر آرام سے آئندہ کے بعد ٹھیک ہے